ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فتصبح الارض مخضره ان الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الارض وان الله لهو الغني الحميد الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه لرؤوف اللہ وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں پہنچاتے ہیں اور دن کو رات میں لے جاتے ہیں اور بے شک اللہ سننے والے دیکھنے والے ہیں یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہیں اور اللہ کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہی ہے اور بے شک اللہ ہی بلندی والے کبریائی والے ہیں اے نبی کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں بس زمین سر سبز ہو جاتی ہے بے شک اللہ تعالیٰ لطف کرنے والے اور باخبر ہیں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے بس میں کر دی ہیں اور اللہ کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی وہی اللہ تو ہے جو آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اللہ کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت و نرمی کرنے والے اور مہربان ہیں اللہ ہی نے تمہیں جلایا ہے پھر وہی تمہیں مار ڈالیں گے پھر وہی تمہیں زندہ کر دیں گے بے شک انسان البتہ نا شکرہ ہے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے دن اور رات کی گردش اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ خالق اور متصرف صرف اللہ ہی ہیں اپنی ساری مخلوق میں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اللہ نے سورہ عال عمران کی آیت نمبر باسٹھ میں فرمایا قل اللہم مالک الملک الآیات یعنی اے اللہ آپ ہی ہیں ملک کے مالک جسے چاہیں ملک دیں جسے چاہیں لے لیں جسے چاہیں عزت دیں اور جسے چاہیں ذلیل کر دیں بھلائیاں آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں آپ ہی ہر چیز پر قادر ہیں دن کو رات میں رات کو دن میں آپ ہی لے جاتے ہیں زندے کو مردے سے مردے کو زندے سے آپ ہی نکالتے ہیں جسے چاہتے ہیں بے حساب روزیاں پہنچاتے ہیں بس کبھی کے دن بڑے راتیں چھوٹی کبھی کی راتیں بڑی دن چھوٹے جیسے گرمیوں اور جاڑوں میں ہوتا ہے بندوں کی تمام باتیں اللہ سنتے ہیں ان کی تمام حرکات سکنات دیکھتے ہیں کوئی حال اللہ پر پوشیدہ نہیں اللہ کا کوئی حاکم نہیں بلکہ کوئی چون چرا بھی اللہ کے سامنے نہیں کر سکتا وہی اللہ تو سچے معبود برحق ہیں عبادتوں کے لائق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں زبردست غلبے والے بڑی شان والے وہی تو ہیں جو چاہتے ہیں ہوتا ہے جو نہیں چاہتے ناممکن کہ وہ ہو جائے ہر شخص اللہ کے سامنے فقیر ہر ایک اللہ کے آگے عاجز اللہ کے سوا جسے یہ لوگ پوجیں وہ باطل کوئی نفع نقصان کسی کے ہاتھ نہیں وہ اللہ بلندیوں والے ہیں ہر چیز اللہ کے ماتحت اللہ کے زیر حکم اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں نہ اللہ کے سوا کوئی رب نہ اللہ کے سوا کوئی بڑا نہ اللہ پر کوئی غالب وہ تقدس والے وہ عزت و جلالت والے ظالموں کی کہی ہوئی تمام نکمی باتوں سے اللہ پاک سب خوبیوں والے تمام نقصانات سے دور دوبارہ زندہ ہونے کی مثال سے وضاحت اللہ تعالیٰ اپنی عظیم و شان قدرت اور زبردست غلبے کو بیان فرما رہے ہیں کہ سوکھی غیر آباد مردہ زمین پر اللہ کے حکم سے ہوائیں ابر کو لاتی ہیں جو پانی برساتا ہے اور وہی زمین آباد لہلہاتی ہوئی سرسبز ہو جاتی ہے گویا جی اٹھتی ہے یہاں پر فا تعقیب کے لیے ہے ہر چیز کی تعقیب اسی کے انداز سے ہوتی ہے نطفے کا علقہ ہونا پھر علقے کا مدغا ہونا جہاں بیان فرمایا ہے وہاں بھی فا آئی ہے اور ہر دو صورت میں چالیس دن کا فاصلہ ہوتا ہے اور یہ بھی مذکور ہے کہ حجاز کی بعض زمینیں ایسی بھی ہیں کہ بارش کے ہوتے ہی معن سرخ و سرسبز ہو جاتی ہیں فاللہ عالم زمین کے گوشوں میں اور اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے سب اللہ کے علم میں ہے ایک ایک دانہ اللہ کی علم میں ہے پانی وہیں پہنچتا ہے اور وہ اگ آتا ہے جیسے لقمان کے قول میں ہے کہ اے بچے اگرچہ کوئی چیز رائی کے دانے برابر ہو پھر وہ بھی کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو اللہ اسے ضرور لائیں گے اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور باخبر ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر سولہ میں اس بات کا ذکر ہے اور سورہ نمل کی آیت نمبر پچیس میں ہے جس کا ترجمہ ہے زمین و آسمان کی پوشیدگیاں اللہ ظاہر کر دیں گے اور سورہ انعام کی آیت نمبر انسٹھ میں ہے ہر پتے کے جھڑنے کا ہر دانے کا جو زمین کے اندھیروں میں ہو ہر تر و خشک چیز کا اللہ کو علم ہے اور وہ کھلی کتاب میں ہے اور جگہ پر ہے اللہ نے فرمایا کوئی ذرہ آسمان و زمین میں اللہ سے پوشیدہ نہیں کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جو ظاہر کتاب میں نہ ہو امیہ ابن ابی سلط یا زید ابن عمر ابن نفیل کے قصیدے میں ہے وقول الحب من لمن یعنی اے میرے دونوں پیغمبروں یعنی موسا اور ہارون سے اللہ نے فرمایا اس سے یعنی فرعون سے کہو کہ مٹی میں سے دانے کون نکالتا ہے کہ درخت پھوٹ کر جھومنے لگتا ہے اور اس کے سرے پر بال نکل آتی ہے مند کے لیے تو اس میں قدرت الہی کی ایک چھوڑ کئی ایک نشانیاں موجود ہیں تمام کائنات کے مالک وہی اللہ تو ہیں وہ ہر ایک چیز سے بے نیاز ہیں ہر ایک اللہ کے سامنے فقیر اور اللہ کی بارگاہ عالیہ کا محتاج ہے سب انسان اللہ کے غلام ہیں اور ساری کائنات اللہ کے غلام ہے کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ سارے جانور جمادات کھیتیاں باغات اللہ نے تمہارے لیے اے انسانوں تمہارے فائدے کے لیے تمہاری ماتحتی میں دے رکھے ہیں آسمان و زمین کی چیزیں تمہارے لیے سرگرداں ہیں اللہ ہی کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اللہ کے حکم سے کشتیاں تمہیں ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں تمہارے مال و متاع اس میں یہاں سے وہاں پہنچتے ہیں پانی کو چیرتی ہوئی موجوں کو کاٹتی ہوئی اللہ کے حکم سے ہواؤں کے ساتھ کشتیاں تمہارے نفع کے لیے چل رہی ہیں یہاں کی ضرورت کی چیزیں وہاں سے وہاں کی یہاں سے برابر پہنچتی رہتی ہیں وہ آپ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر گرنا پڑے ورنہ ابھی وہ حکم دے تو یہ زمین پر آ رہے اور تم سب ہلاک ہو جاؤ انسانوں کے گناہوں کے باوجود اللہ ان پر رافت و شفقت بندہ نوازی اور غلام پروری کر رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ کی آیت نمبر چھ میں فرمایا الیا اور لوگوں کے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان پر صاحب مغفرت ہے ہاں بے شک وہ سخت عذابوں والے بھی ہیں اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہیں فنا کر دیں گے اور وہی تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر اٹھائیس میں فرمایا کئی فتق فرون تم یعنی تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے اللہ ہی نے تمہیں زندہ کیا پھر وہی تمہیں مار ڈالیں گے پھر دوبارہ زندہ کر دیں گے پھر تم سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور سورہ جیسیہ کی آیت نمبر چھبیس میں فرمایا قل اللہ ثم یمیتکم اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں جلاتے ہیں پھر وہی تمہیں مار ڈالیں گے پھر تمہیں قیامت والے دن جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں جمع کریں گے اور سورہ غافر کی آیت نمبر گیارہ میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے وہ کہیں گے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں دو دفعہ مارا اور دو دفعہ جلایا بس کلام کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اللہ کے ساتھ تم دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو اوروں کی عبادت اللہ کے ساتھ کیسے کرتے ہو پیدا کرنے والے فقط اللہ ہی تو ہیں روزی دینے والے صرف وہی مالک و مختار فقط وہی تم کچھ نہ تھے اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا پھر تمہاری موت کے بعد پھر سے پیدا کریں گے یعنی قیامت کے دن انسان بڑا ہی نا ہے اور بے قدرہ ہے